دیا تو اس پانی کو پینے کے کام میں لاتے ہیں وضو کرتے ہیں غسل کرتے ہیں پانی کے ذریعے سے الیکٹرک پروڈیوس کرتے ہیں اور نہ جانے کتنے کام ہے ہم پانی سے لے لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائر دیا تو آگ کے ذریعے ہمیں پتا ہے کہ اس سے ہمارا کوکنگ ہو سکتا ہے آگ کے ذریعے سے ہم سردی کے موسم میں گرمی حاصل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو وارم کر سکتے ہیں روم کو وارم کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آگ سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا دی ہے تو ہوا سے ہمیں معلوم ہے کہ ہوا کے ذریعے سے جب گرمی لگ جائے تو اسی کو فریش ایئر کے طور پر استعمال کر لیں گے بہت گرمی ہو رہی ہے تو ہمارے ایئر کارنر ایئر کنڈیشن کے ذریعے سے انہی ہواؤں کا ہم استعمال کر رہے ہیں یہاں تک کہ اپنی گاڑی کے ٹائروں میں ہوا ڈالنا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے اور فٹ بال میں ہوا کو فل کرنا یہ بھی ہمیں معلوم ہے گویا جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس کا نفع کیسے حاصل کیا جائے کیسے اس سے بینیفٹس حاصل کیے جائے یہ ہمیں معلوم ہے لیکن ہمارے پروردگار نے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا خالق اور مالک ہے اس نے ہمیں ایک ویپن دیا ہے ایک ہتھیار دیا ہے لیکن نہ اس ویپن کا استعمال کرنا ہمیں آتا ہے اور نہ اس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا آتا ہے اور وہ ہتھیار اور ویپن ہے ہمارا اللہ کے سامنے دعا کرنا دعا وہ ویپن ہے دعا وہ ہتھیار ہے دعا وہ طاقت ہے کہ جب ہمیں دعا کرنا آ گیا اور اپنے اللہ کو منانا آ گیا اس دعا کے ذریعے سے انقلاب پیدا ہو سکتا ہے لیکن دعا کیسے کی جائے اس کے آداب کیا ہے مانگنے کا طریقہ کیا ہے کیسے مولا سے مانگا جائے آج یہی بیسک باتیں ہمیں نہیں معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا العبادہ کہ تمام عبادتوں کا کریم اللہ نے دعا کو رکھا ہے تمام عبادتوں کا مغز اللہ نے دعا کو رکھا ہے لیکن اسی دعا کے استعمال کرنے کا ہمیں طریقہ نہیں آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے دشمن سے ڈیفنس کے لیے آدمی ویپن کا استعمال کرتا ہے آرمس کا استعمال استعمال کرتا ہے اسی طریقے سے بلاؤں سے بچنے کے لیے اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے تکلیفوں سے بچنے کے لیے آفتوں سے بچنے کے لیے اللہ نے دعا کو بطور ویپن کے دیا ہے اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنے والے بن جاؤ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم یس علب علیہ کہ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرانی شریف کی روایت ہے کہ دنیا کا سب سے آجیز بندہ وہ ہے جو دنیا میں دعا کرنے سے آجیز ہو کہ جو دعا نہ کرے دعا سے سہارا نہ لے وہ سب سے آجیز بندہ ہے اللہ نے پرومس کیا قرآن کریم میں جو آیت قریبہ بھی میں نے تلاوت کی وَقَالَ رَبُّكُمُ لَكُمْ اللہ فرماتے ہیں میں پرومس کرتا ہوں تمہیں تم میرے سامنے مانگو دعا کرو میں ہنڈریڈ پرسنٹ گارنٹی دیتا ہوں میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ کی پرومس ہے استجب لکم مانگو مجھ سے میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے البتہ قبول کرنے کے تین طریقے ہیں جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائے جی ہاں باقاعدہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دعا کے قبول کرنے کے تین طریقے ہیں پہلا طریقہ ہم نے ادھر دعا کی ادھر اللہ تعالیٰ نے من و ان ہنڈریڈ پرسنٹ قبول کر لیا ادھر ہاتھ اٹھے ادھر دعا قبول ہو گئی گویا کیش اللہ تبارک و تعالی ریٹرنز دیتے ہیں کہ دعا کرو گے میں قبول کر لوں گا اور کتنی بار ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا قبولیت کی گڑی تھی یہ مانگا اور قبول ہو گیا بلکہ بندہ ایسا کہتا ہے کاش میں اور کوئی چیز مانگ لیتا کیسی قبولیت کی گڑی تھی میری زبان سے نکلا اللہ نے قبول کر لیا یہ ہے کیش قبول قبولیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں دعا کی قبولیت کا دوسرا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی فوراً تو قبول نہیں کرتے ہیں لیکن کسی آنے والی مصیبت کو اس سے دور کر دیتے ہیں اس سے پتا بھی نہیں چلتا کوئی بلا آنے والے تھے کوئی مصیبت آنے والے تھے لیکن چونکہ اس نے دعا کی تھی دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر سے مصیبت کو ہٹا دیا اور آنے والی مشکلی کو ٹال دیا اور اس طریقے سے اللہ نے اس کے دعا کو قبول کر لیا ہم نہیں سنتے ہم خود کہتے ہیں ارے میں ڈرائیو کر رہا تھا اچانک پتا نہیں کیا ہوا ذرا کے لیے ایکسیڈنٹ سے بچ گیا میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا میرا ذرا کے لیے میں ایکسیڈنٹ سے بچ گیا یہ کیسے ایکسیڈنٹ سے بچا کوئی تو نے دعا کی تھی اللہ نے اسے ابھی قبول کر لی کبھی ہم کہتے ہیں بھائی ہم سب جا رہے تھے اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا جتنے گاڑی میں بیٹھے تھے سب مر گئے لیکن اللہ کا کرنا میں بچ بھی گیا اور مجھے سکریچ بھی نہیں آیا یہ کیا چیز ہے کسی دن تو نے دعا کی تھی آج اللہ نے قبول کر لیا اور تیری جان کو اللہ نے بچا لیا کبھی کہتے ہیں بھائی ایسا وائرس پھیلا ہوا ہے سب کے بچے بیمار ہو گئے سارے بچوں کو وائرس لگ گیا لیکن میرے بچے کو کچھ نہیں ہوا یہ کیا بات تھی یہ کسی دن تو نے دعا کی تھی اللہ نے قبول کر لیا اور تیرے بچے کو بیماری سے بچا لیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا طریقہ ہے کہ آنے والی مصیبت کو اللہ ٹال دیتا ہے دور کر دیتا ہے اور اس طرح اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے تیسرا طریقہ اللہ کے دعا قبول کرنے کا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا فوراً قبول ہوتی نظر نہیں آتی ہے کوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹالا جاتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ریزرو کر لیتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ اس دعا کا بدلہ اسے عطا کرے گا آج قبول نہیں ہوئی نہیں معلوم ہوا کہ کوئی مصیبت مجھ سے ٹل گئی لیکن اللہ نے دعا کو ریزرو کر لیا ہے وہ اللہ کے پاس ریزروڈ ہے کل قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے تو نے مجھ سے دعا کی تھی میں نے اس وقت قبول نہیں کی اسے میرے پاس ریزرو کر کے رکھا ہے آج تیری دعا کا میں تجھے بدلہ عطا کروں گا اور میرے بھائیوں میری مائیں بہنیں کون بدلہ دے گا اللہ اللہ ابھی دعا ریزرو کر رہا ہے اور اللہ اسے ریٹرن کرنے والا ہے اور یاد رکھنا ہر دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیا کرتا ہے جب دینے والا اللہ ہے تو وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق دے گا وہ حاتم تائی کا واقعہ مشہور ہے بہت بڑے سقی تھے حاتم تائی ایک مرتبہ ایک آدمی ان کے پاس گیا اور کہا حاتم تائی بہت ضرورت مند ہو مجھے پانچ دینار دے دو فائیو گولڈ کوئنز دے دو میں مانگنے آیا ہوں مجھے پانچ دینار دے دو حاتم تائی بہت جنرس اور سخی تھے فوراً انہوں نے فائیو ہنڈریڈ دینار عطا کیے فائیو ہنڈریڈ گولڈ کوئنز دیے تو کسی نے سوال کیا حاتم تائی اس نے آپ سے مانگا تھا پانچ دینار آپ نے اس کو پانچ سو دینار دے دیے حاتم تائی نے کیا پیارا جواب دیا اس نے اپنی حیثیت سے مانگا میں نے اپنی حیثیت سے دیا اس کی حیثیت تھی پانچ دینار مانگنے کی اس نے اپنی کیپیسٹی سے پانچ دینار مانگے لیکن اللہ نے مجھ کو دیا ہے اللہ نے مجھے سخی بنایا ہے میں نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق اسے پانچ سو ریٹرن میں دیا تو میرے بھائیوں جب دنیا کا ایک سخی آدمی پانچ کے بدل بدلے پانچ سو دے سکتا ہے تو وہ تو سارے سخی داتاؤں کا بادشاہ ہے مالک الملک ہے وہ جب ریٹرن دینے پر آئے گا تو سوچو اللہ کیسا ریٹرن عطا کرے گا تو تھرڈ صورت یہ ہے اللہ اس وقت قبول نہیں کرتا مصیبت بھی نہیں ٹلی ہے لیکن اللہ اسے ریزرو کر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ریزرو کر کے آخرت میں اسے بدلا دیں گے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جب اللہ بدلا دے گا تو یہ تمنا کرے گا یہ بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی میری کسی دعا کو ایکسپٹ نہ کیا جاتا اور ساری دعاؤں کا بدلہ آج مجھے آخرت میں مل جاتا تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کرو تو اللہ قبول ہنڈریڈ پرسنٹ کرتا ہے ہاں ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو اللہ کبھی قبول نہیں کرتا ایک دعا کرنے والا ایسا ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح اس کے منہ پر مار دیتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا اور اس آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتا جس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہو کہ پتہ نہیں اللہ کیسا ہے اتنی دعا کرتا ہوں پھر بھی قبول نہیں کرتا اللہ کو غصہ آ جاتا ہے کہ میں کہتا ہوں ربی لسمیع الدعا کہ میں دعاؤں کا سننے والا ہوں اور میرا بندہ مجھ پر آبجیکشن کرتا ہے کہ اللہ سب کی سنتا ہے میری نہیں سنتا سب کی قبول کرتا ہے میری قبول نہیں کرتا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے یہ جملہ اللہ کے واسطے کبھی ہماری زبان سے نہ نکلے ورنہ نبی نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے بارے میں یہ کہا میرا خدا سب کی سنتا ہے میری نہیں سنتا نعوذ باللہ اللہ اس کی دعا اس کے منہ پر مار دیتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے معلوم ہوا کہ دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے بس اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ ہمیں آ جائے کہ ہمیں کس طریقے سے اللہ سے مانگنا ہے کس طرح اپنے مولا کو منانا ہے اگر صحیح معنی میں مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں گے اور میرے بھائیو اللہ کی شان وہ شان ہے یہ دیکھو آج دنیا میں آپ کسی کو اللہ کوئی مال دے دے اتھارٹی دے دے اختیار دے دے دنیا والے والے کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنوں کو قریب کرتا ہے اپنوں کو دیتا ہے ایک نئی فیکٹری کھولی ہے پہلے اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوستوں کو چانس دیتا ہے لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دینے پر آتا ہے اپنوں کو بھی دیتا ہے غیروں کو بھی دیتا ہے وہ دینے میں کسی کے لیے کمی نہیں کرتا کافر اللہ کا انکار کرتا ہے مشرق اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے لیکن دنیا میں اللہ اسے محروم نہیں کرتا اسے بھی دیتا ہے بلکہ کبھی کبھی ایمان والے سے بھی زیادہ دیتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے کی شان ہے تو جو خدا ایسا دینے والا ہو ہمیں اسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اسی مولا کو منانا ہے اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کرنا ہے اور اسی طریقے سے دنیا میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی مانگنے کے لیے آئے ہم کبھی کبھی غصے میں دے دیتے ہیں جب تھک جاتے سامنے والے سے مثال کے طور پر ہم اپنے ملکوں میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں سفر کرتے ہیں تو وہاں تو غربت کا عالم ہے اس بنا پر ٹرافک لائٹ پر بھی مانگنے والے کھڑے بس میں ٹرین میں بیٹھو تو وہاں پر بھی کھڑے بس ٹاپ پر ہو تو وہاں پر بھی موجود ہے اور وہ ایسے مانگنے والے ہوتے ہیں بھائی دے دے اللہ کے نام پہ اپنے کہا معاف کرو معاف کرو پھر گم کر آئے گا دے دے اللہ کے نام پہ کہا جا یار معاف کرو پھر گم کر آئے گا دے دے اللہ کے نام پہ اتنا ریکویسٹ کرے گا آپ کے پیر پکڑے گا آپ کا کپڑا کھینچے گا بار بار آپ کو پریشان کرے گا اخیر میں نہیں دینے کا ارادہ تھا لیکن مجبور ہو کر جیب سے پانچ روپیہ نکالتا ہے کہ جے ابھی قریب بھی مت آنا میرے اور غصے میں اسے دے دیتا ہے یہ دنیا والے کی شان ہے ہے اور اللہ یہ کہتا ہے جتنی بار مانگے گا ہر مرتبہ تجھے پیار سے عطا کروں گا ہر مرتبہ تیری جولی بھر دوں گا دنیا میں اگر کوئی آپ کے پاس قرضہ مانگنے آیا آپ نے فرسٹ ٹائم دیا پھر تھوڑے دن کے بعد آیا کہ please give me ten pounds پھر دے دیا پھر تیسرے دن آیا کہ just today only five pounds پھر دے دیا اور پھر تو یہ ہوگا کہ آپ اس کو سامنے سے آتے دیکھو گے تو اسٹریٹ بدل کر چلے جاؤ گے راستہ بدل بدل دو گے کہ یہ ابھی آئے گا مانگنے لگے گا اور ہم ناراض ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ دینے والا ایسا دینے والا ہے کہ اگر انسان مانگتا جائے دیتا جائے گا مانگتا جائے جائے دیتا گا یہاں تک کہ بار بار مانگے گا اللہ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اس کو اپنے ولیوں میں شامل کر لیں گے اللہ کہے گا یہ تو میرا ولی ہے میرا دوست ہے کہ مانگتا ہے تو مجھ سے مانگتا ہے ہمارا پروردگار ایسا ہے آج کسی کے دروازے پر چلے جاؤ دروازہ نوک کرو در گھر والا پوچھتا ہے کیا لے کر آئے ہو اور اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو اللہ پوچھتا ہے کیا لینے آئے ہو یہی خالق اور مخلوق میں فرق ہے کہ دنیا چاہتی ہے کیا لے کر آئے ہو اور اللہ یہ پوچھتا ہے میرے بندے کیا لینے آئے ہو بول تجھے کیا چاہیے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تو عام ہے وہ تو دینے کے لیے تیار ہے وہ چھوٹا بھی مانگو تو دے دیتا ہے بڑا بھی مانگو تو دے دیتا ہے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے کوئی ملٹی ملینر ہو اور آپ اس کو جا کر کہو can you please lend me one pound اس کو غصہ آ جائے گا کہ میرا تو نے پبلک انسلٹ کر دیا سب کے سامنے مجھ سے ون پاؤنڈ مانگتا ہے اس سے برا لگ جائے گا کہ اتنے بڑے آدمی سے تو نے چھوٹی سی چیز مانگ لی اور دنیا میں کوئی معمولی آدمی ہو اس سے بڑا مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے ایک آد عام آدمی کو کہو کہ I want five thousand pounds can you please give me وہ تم سے ناراض ہو جائے گا کہ ذرا تو سوچ میرے پاس پانچ ہزار نہیں میں تجھے کہاں سے دوں گا تو زیادہ مانگو تو بھی ناراض کم مانگو تو بھی ناراض اور اس اللہ کا عالم یہ ہے کہ میرے بندے عام مجھ سے مانگ لے تو بڑی سے بڑی چیز مانگے گا جنت الفردوس مانگے گا تو وہ بھی تجھے عطا کروں گا اور اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگے گا تیری شو میں لیس نہیں ہے وہ مجھ سے سوال کرے گا تو وہ بھی میں تجھے عنایت کر دوں گا یہ ہمارے پروردگار کے دینے کی شان ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمائے فرمایا اے موسیٰ اگر کھانے میں نمک کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگنا اور اے موسیٰ اگر بکری کو چارے کی ضرورت ہو تب بھی تم مجھ سے مانگنا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ دینے والا ہے بس مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے اور انسان کو اس سے مانگنے والا بننا چاہیے آج ہمارا حال یہ ہے دنیا کے کسی بھی مالدار کے پاس چلے جاؤ وہ دن میں تو تمہیں ملے گا دن میں اس کی آفس کھلی ہے دن میں وہ آپ سے ملاقات کرے گا وہ ڈے ٹائم ملے گا ویک ڈیز میں ملے گا کہا بھائی رات کو ہماری آفس بند ہے ہم ویکینڈ میں آپ کو نہیں مل سکتے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا معاملہ یہ ہے ٹوینٹی فور سیون تیری سننے کے لیے تیار ہو جب بھی پکار دن میں پکار رات میں پکار میں تیری باتوں کو سنوں گا کیوں لا تاخذہ سنت ولا نوم نہ میں سوتا ہوں نہ مجھے اونگ آتی ہے میں تو ہر وقت جاگتا رہتا ہوں کہ میرا بندہ میرے در پر آئے گا سچے دل سے مانگے گا میں اس کی جھولی کو بھر دوں گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ میں معاملہ ہے اس لیے میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دعا قبول کرے گا دیٹ مینس قبول کرے گا ہمیں مانگنے آنا چاہیے اور ہاں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دعا فوراً قبول نہیں ہوتی ہے ہم بزرگان دین کے بارے میں پڑھتے ہیں کسی کی پچیس سال کے بعد دعا قبول ہوئی کسی کی پچاس سال کے بعد دعا قبول ہوئی تو دینے میں اللہ کبھی تاخیر کرتا ہے لیکن دیتا ضرور ہے یہ پروردگار کا معاملہ ہے آجام متن یہ خیال آتا ہے کہ دعا کرتا ہوں میری دعا سنی نہیں جاتی دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی بڑی پیاری روایت سناؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کا یہ پیغام سنایا فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر یہ کہا کہ اللہ کا کبھی کبھی کوئی نیک بندہ اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے اللہ کے سامنے مانگتا ہے تو اللہ جبرائیل کو کہتے ہیں اے جبرائیل یہ رو رو کر مانگ رہا ہے لیکن اس کو ابھی مت دینا تھوڑا پوسپون کر دو تھوڑا ڈیلے کر دو اس لیے کہ جبرائیل جب میرا ایمان والا بندہ رو رو کر مانگتا ہے تو اس کی آواز سننے میں مجھے مزہ آتا ہے فَإِنِّي أَسْمَعُ سَوْتَا میں اس کی آواز کو سنتا ہوں اور ایمان والے کا رونا مجھے اچھا لگتا ہے حضرت یحییٰ بن سعید قطان رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں خود لکھتے ہیں ایک مرتبہ رات کو سویا اور خواب میں اس رات کو مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ مولا میں اتنی تیرے سامنے دعا کرتا ہوں اتنا تجھ سے مانگتا ہوں میری دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا تو اللہ کی طرف سے جواب آیا اے جب تم رو رو کر مانگتے ہو تو تمہارا رونا مجھے اچھا لگتا ہے اور میں تمہاری آواز سنتا رہتا ہوں تو کبھی یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کا مقبول ہوتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دینے میں ڈیلے کر دیتا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے معارف مصنوی میں لکھا ہے کہ جب بندہ ایمان والا روتا ہے دعائیں کرتا ہے مانگتا ہے تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اے ہمارے مولا یہ تیرا بندہ ہے یہ رو رہا ہے یہ مانگ رہا ہے یہ نیکی کرتا ہے یہ تج تجھے سجدہ کرتا ہے اللہ اسے تو دے کیوں نہیں دیتا اللہ تو اس کی امید پوری کر کیوں نہیں دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں یہ میرا ایمان والا بندہ ہے میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں اور جب یہ مانگتا ہے اس کے مانگنے پر مجھے پیار آ جاتا ہے ارے میرے فرشتوں اگر ابھی میں اس کو دے دوں گا یہ فوراً اٹھ کر چلا جائے گا اور پتہ نہیں واپس میرے دربار پر کب آئے گا آج آیا ہے تو اسے رو لینے دو اسے مانگ لینے دو یہ جتنا روتا ہے مانگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے میرا بندہ ہے دوں گا تو ضرور لیکن دینے میں ذرا ٹال مٹول کروں گا کیونکہ مجھے اس کے مانگنے میں مزہ آیا کرتا ہے ہے نا ہمارا یہی تو حال ہے کہ جو برڈز ہمیں اچھے لگتے ہیں جن کی آواز اچھی لگتی ہے ہم اسے کیج میں بند کر دیتے ہیں پیرٹ کو کیج میں ڈال دیا نائٹنگیل کو کیج میں ڈال دیا یا کوئی اچھا طوطا مینا ایسے پرندے جن کی آواز اچھی ہے ان کو ہم کیج میں رکھتے ہیں کیوں دیکھنا اچھا لگتا ہے آواز اچھی لگتی ہے کبھی تم نے دنیا میں دیکھا کہ کوئی کرو کو کیج میں رکھا ہوا ہو یا کسی نے ایگل کو رکھا ہو یا کسی نے ولچر کو رکھا ہو کوئی کوے اور چیل کو نہیں رکھتا ہاں جس پر پیار آتا ہے جس کی آواز اچھی لگتی ہے اسے ہم کیج میں بن کر دیتے ہیں اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو میرے ایسے بندے ہیں جو مجھ سے محبت نہیں کرتے مجھ سے دور رہتے ہیں انہیں تو فوراں دے کر بھگا دیتا ہوں لیکن جب میرا اپنا آتا ہے ذرا ڈیلے کر دیتا ہوں اس لیے کہ وہ مانگتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو یہ بھی ون آف دا ریزن ہے کہ جس کے بنا پر کبھی دعا کی قبولیت میں دیری ہو جاتی ہے ورنہ یہ بات یقینی ہے اللہ دیتا ہے ضرور دیتا ہے ہاں مانگے اس طریقے سے کہ جب ہم اللہ کے سامنے دعا کرے تو ہم ٹوٹلی طور پر اللہ کی طرف ہو جائے اور ایسے اللہ سے مانگے کہ زبان بھی اللہ کی طرف ہو اور ہمارا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے کبھی کبھی کوئی آ کر جب ایسا کہتا ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مولانا آج کتنے سال ہو گئے بس دعا کرنے کا جی نہیں چاہتا اللہ معاف فرمائے کوئی کہتا ہے کہ دعا کر رہا ہوں ہمیشہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہو لیکن پتہ نہیں مجھے رونا ہی نہیں آتا ہے میرے بھائیوں یاد رکھنا کہ دعا کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھے اور کبھی بھی رونا نہ آئے یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہے بنو اسرائیل کے کابد کا واقعہ مشہور ہے کہ بنو اسرائیل میں کابد تھا بہت عبادت گزار لیکن ایک عورت کے چکر میں پھنس گیا اور غلط راستے پر نکل گیا اب اس کا معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف نفس کی وجہ سے وہ غلط تعلق میں بھی ہے اور دوسری طرف اللہ سے تعلق ایسا ہے کہ عبادت بھی کر رہا ہے اور ہر وقت وہ عابد گھبراتا ہے کہ پتہ نہیں میں گناہ کرتا ہوں اللہ مجھے محروم نہ کر دے میری کوئی نیکی نہ چھین لے گناہ بھی کر رہا ہے غلط تعلقات بھی موجود ہے اور عبادتوں میں بھی لگا ہوا ہے زمانہ گزر گیا ایک دن وہ عابد سوچنے لگا اللہ بڑا حلیم ہے اتنی اتنا بڑا گناہ کرتا ہو زناکاری میں مبتلا ہوتا ہو لیکن اللہ نے مجھ میں کچھ کمی نہیں کی اللہ نے کوئی کوئی نیکی مجھ سے نہیں چھینی کوئی میرا معاملہ برا نہیں ہوا اللہ بڑا حلیم ہے یہ وہ کہہ رہا تھا رات کو سو گیا خواب میں کسی نے کہا ارے نادان تجھے پتا ہی نہیں اللہ نے تجھ سے کون سی نعمت چھین لی ہے وہ عابد کہتا ہے کہ میں نے خواب میں پوچھا کہ میں جتنی عبادتیں پہلے کرتا تھا اب بھی کرتا ہوں اور گناہ بھی ہو جاتا ہے مجھ سے اللہ نے کچھ نہیں چھینا تو اسے خواب میں کہا گیا یاد کر کہ پہلے جب تو رات کو تحجد میں اٹھا کرتا تھا تو ہاتھ اٹھاتا تھا تیری آنکھوں سے آنسو گرتے تھے تو رویا کرتا تھا جب سے تو نے گناہ شروع کیا تو تحجد میں بھی اٹھتا ہے تو دعا بھی کرتا ہے لیکن اللہ اللہ نے تجھے رونے سے محروم کر دیا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس لیے میرے بھائیوں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دعا کا درد دل سے نکل جاتا ہے ورنہ یہ دعا تو وہ دعا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتی ہے کہ دعا میں اللہ نے تاثیر یہ رکھی ہے کہ دعا آنے والی بلا کو روکتی ہے اور جو بلا اتر گئی ہے اسے بھی روکتی ہے جملے پر غور کرنا جو بلا آنے والی ہے تو دعا اسے بھی روکتی ہے اور جو اتر گئی ہے اسے بھی روکتی ہے تو کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو بلا آنے والی ہے چلو دعا میں یہ پاور ہے کہ اسے آنے نہیں دیتی ہے لیکن جو دعا آ گئی جو بلا اتر گئی ہے اسے دعا کیسے روکتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی بلا اتر ہی جاتی ہے اور انسان انسان دعا کرتا ہے تو یہ دعا اس بلا کو دھکے مارتی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے دعا بلا کو دھکے مارتی ہے مصیبت نیچے آنا چاہتی ہے دعا اس کو اوپر دھکے مارتی ہے گویا push and pull push and pull بلا نیچے آنا چاہ رہی ہے دعا دھکے مارتی ہے اور اتنی دیر تک دھکے مارتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اس لیے میرے بھائیوں آج ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے مانگنے والے بن جائے لیکن دعا پڑھی نہیں جاتی ہے دعا مانگی جاتی ہے یہ جملہ سننا آج ہمارا حالی ہم دعا پڑھتے ہیں دعا مانگتے نہیں ہیں دعا پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ جملے ہم نے یاد کر لیے ہیں بس وہ جملے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اللہ صلی اللہ ربنا نا رب بھی جاننی فلا فلا یہ جملے بول دیے اور ہماری دعا ہم سمجھتے کہ ہم نے دعا کر لی یہ دعا کا پڑھنا ہوا یہ دعا کا مانگنا نہیں ہوا دعا تو ایسے مانگی جاتی ہے کہ زبان سے دعا کے کلمات نکلے دل اللہ کی طرف حاضر ہو اور پورے طور پر اللہ کے سامنے کنسنٹریشن ہو اس کو کہا جاتا ہے دعا کا مانگنا آج ہمارا حال تو یہ ہے اگر کوئی ہمارے سامنے آئے اور کوئی فقیر آئے اور یہ کہے دے دے اللہ کے نام پہ اور منہ ادھر پھیر دے تو آپ کو برا لگے گا یا نہیں کہ مانگنے میرے پاس آیا دیکھتا ادھر ہے ہم ناراض ہو جائیں گے تو اللہ کے ساتھ بھی تو یہی معاملہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے اللہ دے دے دے دے اللہ دے دے لیکن دل جو ہے وہ کہیں اور ہے دل کہیں اور گھوم رہا ہے بس زبان پر ایک ہیبٹ ہو گئی ہے وہ چند جملے بول دیتا ہے سمجھ لیا میں نے دعا کر لیا یہ دعا کم کرنا نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی جاتی ہے دعا کو پڑھا نہیں جاتا آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے آفس میں جب کوئی کوئی مالک داخل ہوتا ہے اور وہ جیسے کام اپنے اسسٹنٹ کو کہتا ہے ہم اس طرح تو اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں آفس میں داخل ہوا مالک اپنے اسسٹنٹ کو بلایا okay give me a glass of water and just order a coffee for me and just answer this email and just see where is my file and this and that یہ سارے کام جیسا وہ آنے کے ساتھ ہی کہتا ہے یہ کرو یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو ہمارا بھی یہی حال ہے ہاتھ اٹھایا اے اللہ میرے کو معاف کر دے اے اللہ میری بیوی کو میرا فرما بردار بنا دے اللہ مجھے ایک بیٹا بیٹا دے دے اور بیٹا جو ہے فرما بردار بنا دے اللہ بیٹے کو اچھی روزی دے دے اللہ بیٹی کی جلدی شادی کروا دے اللہ جنت دے دے سبحان ربی کا رب رب العزت ماسی صفون یہ ہماری دعا ہے کہ یہ رٹ کر رکھے ہیں جملے جو پٹاپٹ پٹاپٹ بول گئے ہماری دعا ختم ہو گئی دعا اس طریقے سے نہیں کی جاتی ہے دعا کا طریقہ یہ بتلایا گیا کہ زبان سے تو دعا کے جملے نکلے لیکن دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام کا زمانہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے گدر رہے تھے اور اللہ سے مناجات کرنے کے لیے اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے تور پر جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا دعا کر رہا ہے روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے آنکھ سے آنسو جاری ہے اور دعا میں لگا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ حالت دیکھی اللہ کے پاس گئے اور جا کر اللہ سے یہ کہا کہ اے میرے مولا میں راستے میں آیا میری نظر ایک آدمی کے اوپر پڑی جو دعا کر رہا تھا آنکھوں سے آنسو جاری تھے اے اللہ اگر اس نے مجھ سے دعا کیا ہوتا اور دعا قبول کرنا میرے اختیار میں ہو ہوتا تو میں تو اس کی دعا ضرور قبول کر لیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا رے موسیٰ تم سے زیادہ رحم کرنے والا اور قبول کرنے والا تو میں ہوں ہاں وہ دعا کر رہا تھا ہاں وہ آنسو بہا رہا تھا لیکن میں اس کے دل کو جانتا ہوں اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے اس کی زبان پر دعا کے کلمات تھے لیکن اس کا دل اپنی بکریوں کے ریوڑ میں پھنسا ہوا تھا اس لیے موسا جب تک وہ اپنے دل کو میری طرح متوجہ نہیں کرے گا میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں ریٹرن ہوا میری اس سے ملاقات ہوئی میں نے اس سے پورا واقعہ سنایا اور میں میں میں نے نے اس اس سے پوچھا بتا تیرا دل تیرے بکریوں کے ریوڑ تھا جواب کہا کہ بات بالکل سچی ہے کہ میری بکریاں چل رہی تھی میرا دل وہیں پر تھا کہیں کوئی بھاگ نہ جائے کہیں کوئی نکل نہ جائے تو میرا دل میری بکریوں میں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر اور مانگ دیکھ اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا اس نے پھر دعا کرنا شروع کیا ٹوٹلی اللہ کی طرف کنسنٹریٹ ہو کر اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا تو معلوم یہ ہوا کہ ضرورت اس کی ہے کہ ہماری دعا ایسی ہو کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے ایک بڑا عجیب واقعہ سناؤ حجاج بن یوسف بہت ظالم بادشاہ گزرا ہے بڑا خطرناک بہت ڈینجرس جس کسی کو بھی قتل کرنا اس کے لیے معمولی بات تھی اتنا ظلم و ستم اس نے ڈھایا ہے یہ حجاج ابن یوسف ہے ایک مرتبہ وہ کابت اللہ گیا اور وہ کابت اللہ کا طواف کر رہا تھا آپ کو پتا ہے کہ طواف میں سیون راؤنڈز میک ون طواف کہ سات چکر مارو تو ایک طواف ہوتا ہے اس نے پہلا راؤنڈ لیا دوسرا راؤنڈ لیا جب وہ دوسرا راؤنڈ لے رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ جہاں وہ طواف کر رہا ہے کابت اللہ کے سامنے ایک اندھا بیٹھا ہوا ہے بلائنڈ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بلائنڈ دعا کر رہا ہے اللہ میری آنکھیں واپس دے دے اللہ مجھے بینا کر دے اللہ مجھے دیکھنے والا بنا دے ایک روٹین جیسا روٹین ہوتی نا دعا کے اس طرح روٹین تھی اس کے اللہ میری آنکھ دے دے اللہ مجھے دیکھنے والا بنا دے اللہ میری آنکھ لوٹا دے اللہ میری بلائنڈنس ختم کر دے وہ دعا کر رہا تھا حجاج ابن یوسف نے دیکھا بڑا ظالم اور سخت قسم کا انسان تھا وہیں پر رکا اور وہ اندھا جو بیٹھا ہوا تھا اسے پیر سے لات ماری ٹھوکر ماری زور سے اب وہ اندھا بالکل خاموش ہو گیا کہا میں حجاج ابن یوسف ہوں حجاج کا نام سنتے ہی وہ بلائنڈ آدمی کی تو حالت خراب ہو گئی کیونکہ وہ جانتا تھا یہ بڑا خطرناک آدمی ہے کوئی اس کا سامنا نہیں کرتا ہے یہ معمولی معمولی بات پر قتل کر دیتا ہے تو اس نے کہا میں حجاج ابن یوسف وہ اتنا گھبرا گیا اس نے یہ کہا حجاج ابن یوسف نے دیکھ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو میرے دو چکر پورے ہوئے ہیں پھر دعا مانگنا شروع کر جیسے دعا مانگتا ہے مانگ اور اللہ کو کہ اللہ اللہ میں اندھا ہوں مجھے آنکھ لوٹا دے اللہ میں نابینا ہوں مجھے میری آنکھ دے دے دو چکر ہوئے ہیں سات چکر پر پھر آؤں گا جب طواف پورا ہوگا اگر تیری آنکھیں واپس آ گئی تو تو تو بچ گیا اور اگر تیری آنکھیں واپس نہیں آئی تو دیکھنے والا نہیں ہوا تو میں تجھے قتل کر ڈالوں گا اب یہ اندھا سوتنے لگا اب تک تو آنکھ کا پرابلم تھا اب تو جان کا پرابلم بن گیا کہ اب تک تو میں اللہ سے آنکھیں مانگ رہا تھا کہ اللہ آنکھیں دے دے یہ تو میری جان کے پیچھے پڑ گیا اور وہ جانتا تھا کہ حجاج ابن یوسف ایسا ضدی آدمی ہے کہ وہ کر کے رہے گا حجاج نے اپنے ایک سپاہی کو بلایا کا اندھے کے بازوں میں کھڑے ہو جا ورنہ یہ بھاگ جائے گا اس نے یہیں پر کھڑے رہے اس کو جانے مت دینا اور اس کو کہہ کر گیا پانچ چکر میرے باقی ہے ساتویں چکر کے بعد آیا اگر تیری آنکھیں لوٹ کر نہیں آئے تو میں تجھے قتل کر ڈالوں گا یہ اس نے کہا اور وہ تواف کرنے چلا گیا سوچو اندھے کی کیا حالت ہوگی ارے اس وقت اندھے کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے اب اس کے دعا کا ٹون چینج ہو گیا دعا کرنے کا انداز بدل گیا اسے اپنی آنکھ کے سامنے موت دکھائی دے رہی ہے وہ رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے رو رو کر اللہ سے کہنے لگا اللہ میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے اللہ مجھے بینا بنا دے ایسا رویا ہے اور تڑپ تڑپ کر دل سے دعا کی ہے تاریخ میں لکھا ہے حجاج طواف کر کے واپس آتا اس کے پہلے تو اس کی آنکھوں کی روشنی آ گئی تھی اللہ نے اسے آنکھوں کی روشنی واپس دے دی جب حجاج ابن یوسف آیا اور اس نے دیکھا کہ اب تو یہ ہیرو دیکھنے بھی لگا تو حجاج ابن یوسف نے کہا دعا ایسے مانگی جاتی ہے میں دیکھ رہا تھا تو ورڈز رٹ کر لایا تھا بول رہا تھا ارے دعا ایسے مانگی جاتی ہے اور جب دل سے دعا مانگو تو اللہ اسے قبول کر لیتا ہے قرآن کریم نے بھی اسی کو کہا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ کہ جب ایک آدمی استراری حالت میں رو رو کر سچے دل سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں تو آج ایسی دعا مانگنے کی ضرورت ہے دعا کے متعلق ایک اور بات بتلاؤں کہ خود بھی دعا کرو اور لوگوں کو بھی ریکویسٹ کیا کرو اپنے والدین کو ریکویسٹ کرو میرے لیے دعا کرنا استاد کو ریکویسٹ کرو میرے لیے دعا کرنا شیخ سے ریکویسٹ کرو میرے لیے دعا کرنا اور اپنے بڑوں سے کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہے حج کے لیے جا رہا ہے ریکویسٹ کرنے کی اجازت ہے بالکل کر سکتے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا فرماتے تھے اور ایک دن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو فرمایا عمر اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں عمر اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا تو دعا کی درخواست کرنے کی اجازت ہے بالکل کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا دعا کی درخواست کرنے سے زیادہ اونچا ہے کہ کسی سے دعا خود لے لی جائے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ تمہیں بولنا بھی نہ پڑے لیکن تم ایسے بن کر رہو کہ سامنے والے کے دل سے دعا نکل جائے یہ دعا بڑی قیمتی ہوتی ہے جو سامنے والے کے دل سے نکل جائے کہ سامنے والے نے تمہیں دیکھا اس کی نظر تم پر پڑی اس کے دل سے دعا نکل گئی یہ دعا بڑی قیمتی ہوا کرتی ہے ایسے ماں باپ کی خدمت کرو نوجوانوں کہ ماں باپ کے دل سے دعا نکل جائے ایسے استاد کا احترام کرو استاد کے دل سے دعا نکل جائے ایسے غریب اور مسکینوں کی مدد کرو کہ ان کے دل سے دعا نکل جائے دل دل سے نکلتی ہے اور جو دعائیں دل سے نکلا کرتی ہے اس کے قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی تو دعا کی درخواست بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں سے دعائیں لے بھی سکتے ہیں اور ایک اور ضروری بات بتلاؤ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ غلط راستے پر تھے زندگی غلط گزر گئی اب ان کو جب کہا جائے چل توبہ کر لے دعا کر لے وہ کہتا ہے اب کیا اور ہمارے یہاں تو مشہور ہے نا کیا کہتے وہ سو چوہے مار کے بلی حج کو چلی کہا جاتا ہے نا کہ بھائی پوری زندگی نے گناہ کیا گناہ کیا اب بڈھا ہو گیا تو تجھے اللہ یاد آ گیا ارے اللہ بھی تجھے معاف نہیں کرے گا یہ غلط تھیئری ہے یاد رکھنا آدمی برسوں کا گار ہو جرم جرم عظیم کر چکا ہو لیکن یاد رکھنا اگر تمہارا جرم جرم عظیم ہے تو رب بھی رب عظیم ہے اور جرم عظیم کو رب عظیم ہی معاف کر دیتا ہے اس نے کبھی مایوس مت کھولا کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا میں نے تو بہت گناہ کیا بہت غلط لائف گزاری بہت غلط کام کیے نہیں وہ پروردگار ایسا نہیں ہے وہ تو کہتا ہے صد بار کر توبہ شکستی باز آ باز آ زندگی بھر تو نے نافرمانیاں کی ہے لیکن میرے پاس آئے گا تو میں تجھے خالی نہیں لوٹاؤں گا تو یہ ڈپریسڈ ہو جانا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا یہ بالکل غلط بات ہے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس مت ہونا شیطان اتنا بڑا گمراہ شیطان جس نے اللہ کی نافرمانی کی ابلیس جو سب سے بڑا گنہگار ہے اس نے بھی جب دعا کی ہے اللہ نے اس کی دعا کو بھی قبول کر لیا ہے یس قرآن کہتا ہے ابلیس نے دعا کی تھی رب انذرنی الى یوم یبعثون ابلیس نے کہا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے مجھے قیامت تک کی مہلت چاہیے اللہ نے کہا جا میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا میں تجھے قیامت تک کے لیے چانس دیتا ہوں تو حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ وہ خدا جب شیطان کی دعا کو قبول کر سکتا ہے تو تو تو ایمان والا ہے تو نے تو کلمہ پڑا ہے تو مسلمان ہے اس لیے مایوس مت ہونا اللہ سے مانگنا وہ قبولیت کے کے فیصلے کرنے والا ہے اس نے کبھی ہمیں اپنی ہوپس نہیں چھوڑنی ہے گناہ زندگی میں ہو جاتے ہیں دینے والا اللہ ہے اس بنا پر اللہ سے مانگتے رہے اللہ کے سامنے توبہ کرتے رہے اور جو دعا کا طریقہ میں نے بتلایا اس کے مطابق ہم دعا کریں گے اللہ ضرور قبول کر لے گا ہاں کبھی ایسا ہو جاتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے نہیں قبول کرتا ہے پھر ناراض ہوتا ہے نہیں قبول کرتا ہے لیکن اللہ کی شان یہ ہے بار بار مانگو گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کر لیں گے ارے جب دنیا میں ہمارا یہ حال ہے بیٹا کہتا ہے جیسے ہی آئس کریم وین کی ٹیون کی آواز آتی ہے مسٹر یمی اور مسٹر وپی گھومتے رہتے نا جیسے ہی وہ نظر آیا تو بیٹا موم کو کہتا ہے موم آئی وانٹ آئس کریم ماں کہتی ہے no. تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تیرا گلا ٹھیک نہیں ہے تجھے کولڈ ہو گیا ہے you want get ice cream بچہ رونے لگتا ہے نو موم آئی وانٹ آئس کریم اتنا روتا ہے ماں منع کرتی ہے روتا ہے منع کرتی ہے روتا ہے منع کرتی ہے اخیر میں خود ہی پاؤنڈ دیتی go and buy you ice cream تو جب دنیا میں یہ معاملہ ہے کہ ذرا ضد کرو تو ماں نہیں چاہتی تھی پھر بھی آئس کریم کے لیے پاؤنڈ دے دیتی ہے تو وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہے اور خود حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے اللہ کہتا ہے میں تجھے نہیں دوں گا وہ پھر مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہے اللہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا وہ تھرڈ ٹائم مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہے اللہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا وہ وہ فور ٹائم مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اے میرے فرشتوں یہ تو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا اس کہ یہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی دینے والا بھی نہیں ہے اس اس فرشتوں تم گواہ رہنا کا بار بار مانگنا مجھے پسند آ گیا اور میں نے اس کے لیے معافی اور مغفرت کا فیصلہ کر دیا اس لیے میرے بھائیوں اللہ تبارک تعالی ہمیں نیک عمال کی توفیق نصیب فرمائے اور جو دعا مانگنے کا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 اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں مولا تیری بارگاہ میں آئے ہیں دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ عافیت کا معاف معاملہ فرما دے مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے اللہ سچ کہتے ہمیں تو دعا مانگنا بھی نہیں آتا اللہ ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں آتا مولا ہاتھ ہمارے تیرے سامنے اٹھے ہیں زبان تجھے پکار رہی ہے لیکن نہ جانے دل دنیا کی کن گلیوں میں گم رہا ہے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو مانگنے والا بنا دے تو دعا کرنا سکھا دے مولا تو دعا کرنا سکھا دے تو قبولیت کے فیصلے فرما دے اللہ ہمارے دل دل بہت سخت ہو چکے ہیں تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر بھی یہ آنکھیں آنسو نہیں بہاتے یہ آنکھوں نے رونا چھوڑ دیا ہے پروردگار عالم ہمیں رونے والا بنا دے تجھے منانے والا بنا دے سچی توبہ کرنے والا بنا دے مغفرت کرنے والا مغفرت مانگنے والا بنا دے اللہ معاف فرما دے اللہ ابھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا کون ہے جو تیرے سوا ہماری دعاؤں کو سنے اللہ تو ہی تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے تیری بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں اللہ اللہ اللہ رحم فرما فرما دے دے معاف ہم دعا کے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں رمضان کا مبارک مہینہ ہے ہم سب روزے کی حالت میں ہے اللہ وہ ہمارے مسلمان بھائی بہن اور بچے جو ظلموں کا شکار بن چکے ہیں اللہ رحم فرما دے اللہ اللہ ان کی مدد فرما دے اللہ نصرت فرما دے اللہ برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما لے اللہ حفاظت فرما لے ان کی جان مال عزت ابرو کی حفاظت فرما لے اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے اللہ انہیں جلایا جا رہا ہے اللہ ہمارے بھائیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے مولا ماؤں بہنوں کے کپڑے نکال کر انہیں دلیل کیا جا رہا ہے اے اے اللہ اللہ اب برداشت کی طاقت نہیں رہی مولا کریم کریم انہیں معاف فرما دے اللہ ان کی مدد فرما دے اللہ نسرت کا معاملہ فرما دے مولا جو حال آج برما میں ہے چاہتا تو تو مولا ہم پر بھی مسلط کر سکتا تھا گناہ تو ہم نے بھی کیا ہے ناراض تو تجھے ہم نے بھی کیا ہے لیکن اللہ نے ایک اپورچونٹی دی ہے ایک موقع دیا ہے توبہ کرنے کا اللہ توبہ نصیب فرما دے سچی توبہ کرنے والا بنا دے اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا ابھی اور اسی گھر گھڑی راضی ہو جا تو ہی ہمارا کارساز ہے تو ہی دینے والا ہے رب کریم جیسے بھی ہے معافی مانگتے ہیں اللہ بھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے پروردگار عالم تم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی ختم فرما دے اللہ جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما دے رب کریم ہمیں ایک بنا دے نیک بنا دے اللہ ایک بنا دے نیک بنا دے اپس میں بھائی چارگی نصیب فرما دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے مولا گھر گھر میں پیار دے دے محبت دے دے مودت دے دے الفت دے دے الہ العالمین ہمیں آپس کے اندر بھائی چارگی نصیب فرما دے اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے اور مولا جو با اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو نیک بنا دے انہیں برائٹ فیوچر نصیب فرما دے ہمیں ان کی بہتر بہترین تربیت کرنے والا بنا دے مولا ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اللہ ایک دن یہ آنکھیں بند ہو جائے گے مولا ایک دن تیرا بلاوا جائے گا اللہ تیرے دربار میں بیٹھے ہیں روزے کی حالت میں بھیک مانگتے ہیں اللہ مرتے دم زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما دینا اللہ کلمے والی موت دے دے اور کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے مولا امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے دے دے دے دے اللہ اللہ والدین بہت بڑی نعمت ہے ہے اگر وہ زندہ ان کی عمروں میں برکت انہیں انہیں شفا مولا تو ہمیشہ ہستا ہوا رکھنا دنیا اور آخرت میں خوش رکھنا اور ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے اور مولا جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں ان مرحوم والدین کی مغفرت فرما دے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا دے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا تو مانگنا سکھا دے اللہ تو مانگنا سکھا دے مولا تو مانگنا سکھا دے دنیا کا ایک بکھاری ایک دروازے پر جاتا ہے نہیں ملتا ہے دوسرے پر چلا جاتا ہے نہیں ملتا ہے تیسرے پر چلا جاتا ہے لیکن اللہ ہم کہاں جائے تیرے سوا کوئی در نہیں ہے تو ہی دینے والا ہے تو ہی نوازنے والا ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے ابھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلا علیہ وسلم ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم وتو علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام